جناب عروا سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع عف کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوشخبری ہو اللہ عز و جل نے تیری برات نازل فرما دی ہے اور اسے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی تو میرے باں باپ نے مجھے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسا دو تو میں نے کہا میں اللہ عز و جل کی حمد کرتی ہوں تم دونوں کی نہیں سننے ابو ووت حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انیس